افسوس ہے مسلمانوں ایک ارب بائیس کروڑ مسلمان دنیا میں زندہ ہیں اس کے باوجود تمہارے بھائیوں پر جموں کی جیل میں یہ تشدد ہوتا ہے تمہارے جسموں میں طاقت موجود ہے مگر جموں کی جیل میں ابو جندل جیسے حافظ قرآن کی داڑھی نوچی جاتی ہے تمہارے اندر قوت اور طاقت موجود ہے اپنے قبائلی جھگڑوں پہ لڑنے والے مسلمانوں خدا نے تمہیں ایک ملت بنایا تھا ایک امت بنایا تھا ایک عثمان غنی کی خاطر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ سے موت پر بیت لیتے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آج کہاں ہے سید دو عالم کے وارث آج کہاں ہے چودہ سو بیت کرنے والے آج کہاں ہے وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر وہ بیعت کی جاتی تھی آج تو مجاہدین پر بھی شک کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے آج جہاد کے خلاف بھی باتیں کی جاتی ہے جمہوریت پر کام کرنے والے خوش ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور جس جہاد کے فریضے پہ میرے پاک نبی کا پاک خون گر گیا تھا اس فریضے پہ کام کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کام کی دلیل لاؤ